الاسابہ میڈیا کی جانب سے پیش خدمت ہے مولانا عبد الرحمن الندوی الہندی حفظ اللہ کا بیان بعنوان خلافت اور ہماری ذمہ داریاں اور تنظیم انصار التوحید فی بلاد الہند کی جانب سے خلیفۃ المسلمین کی بیعت کا اعلان الحمد للہ معز الاسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الامور بامره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الايام دولا بعدله والعاقبه للمتقين بفضله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخير خلقه وصلى الله عليه وعلى خلفائه الراشدين المهديين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم خلافه اسلاميه كمسلا ايسا نہیں ہے اس کا تعلق محض کسی ایک خاص وقت جگہ یا افراد سے ہو بلکہ یہ مسئلہ پوری ملت اسلامیہ کی موت و حیات کا مسئلہ ہے ملت اسلامیہ اگر ایک باوقار قوم کی حیثیت سے دنیا میں اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے اپنی ثقافت تہذیب اور تعلیمات کے دفاع کے لیے اپنی دنیا اور آخرت کو بچانے کے لیے کسی طریقے طریقۂ کار کو اختیار کرنا چاہتی ہے تو وہ طریقہ خلافت عالم النبوہ کا طریقہ ہے اللہ نے انسانیت اور نبوت کا آغاز اس کائنات میں ایک ساتھ کر دیا تھا کیونکہ اس دنیا میں آنے والا پہلا انسان ہی پہلا نبی تھا یوں نبوت اور انسانیت ایک دوسرے سے ہم آغوش ہو کر چلے پھر انسانیت اور نبوت کی فلاح کے لیے جو پہلا نظام ان کو دیا گیا وہ خلافت کے علاوہ کوئی دوسرا نظام نہیں تھا اور اس منصب کا تعین تخلیق آدم کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةِ اور تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں آدمی اگر اپنی تخلیق کا حسن برقرار رکھنا چاہتا ہے آدمی اگر آدمیت کی خو میں رہنا چاہتا ہے آدمی اگر آدمیت کی اقدار اور روایات کے ساتھ زندہ رہنا چاہتا ہے اور آدمی اگر اپنے مقصد پیدائش کو پورا کر سکتا ہے تو اس کے لیے اس کائنات کے اندر ماضی اور اس سے پہلے سارے زمانوں میں انسانیت کو ایک ہی نظام اور پیغام دیا گیا جو کہ خلافت کے نام سے موسوم ہے یہ وہ سلسلہ ہے جو سیدنا آدم علیہ السلام سے چلا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس خلافت کی خوبیوں کا یہ کہہ کر اتمام و اکمال کر دیا گیا اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دیں اور اسلام کے تمہارے دین ہونے پر میں راضی ہو گیا یہ ہو نہیں سکتا کہ خالق کائنات ایک دین کو پسند کرے اس کے کمال اور اتمام کا اعلان فرمائے اور پھر وہ نظام اور کلمہ مغلوب رہے چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر پچپن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الصَّالِحَاتِ ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں اللہ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور زمین کی خلافت عطا کرے گا جیسے ان لوگوں کو خلافت عطا کی تھی جو ان سے پہلے تھے اور یقیناً ان کے لیے ان کے دین کو مضبوطی عطا کرے گا جسے ان کے لیے پسند فرما چکا ہے اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا اس شر پر کہ صرف وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اس کے بعد بھی جو لوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہیں مکہ کی تیرہ سالہ زندگی میں مسلمانوں نے اپنی بے مثال قربانیوں کے ذریعے اللہ کے سامنے اپنے ایمان اور عمل سالے کی شہادت پیش کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بعد مدینے کی شکل میں ان کو ریاست عطا فرمائی یہ اس بات کا آغاز اور اشارہ تھا کہ انقریب ان کو دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کی قیادت سیادت سیاست اور امامت عطا ہونے والی ہے آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام خلافت کو انسانیت کے وقار کا ذریعہ بنایا اور پھر یہ بات بتائی کہ اس کائنات کے اندر اگر خوف اضطراب اور انتشار پریشانی اور تذبذب لوٹ کھسوٹ اور استحصال جیسے دیگر جتنے بھی فتنے ہیں ان کے خاتمے کا صرف ایک ہی حال ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور اجتماعی طور پر یہ نظام خلافت دنیا میں قائم ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری نبوی زندگی میں لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت اور پندگی کے لیے تیار فرمایا مکے کے تیرہ سال مسلسل دعوت و تبلیغ کے بعد جب آپ کے موتن و مولت کی سرزمین میں سرزمین آپ کے لیے تنگ ہو گئی اور وہاں کے باشندے آپ کو قتل کرنے کے مضموم ارادوں ارادوں کو عملی جامہ پہنانے پر مصر ہو گئے تو پھر اللہ کے حکم سے آپ نے مکہ مکرمہ کو بادل ناخواستہ چھوڑا آپ کی مخلصانہ جدوجہد کا انعام اللہ نے وعد قرآن کے مطابق یہ دیا کہ مدینہ میں آپ کو خلافت کے انعام سے بہراور فرمایا سو آپ نے مدینہ میں آ کر اس خلافت کے مزاج کے موافق ایک ریاست قائم کی اور وہاں چار مربع کلومیٹر کا رقبہ جب آپ کو میسر آیا تو آپ نے باقاعدہ اسلامی ریاست اور معاشرے کے قیام کا آغاز کیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کے اندر یہ پہلی باقاعدہ اور منضبط خلافت کے مزاج اور نظام پر مبنی ایک ریاست وجود میں آتی ہے اور تدریجن تکمیل کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سن پانچ اور چھ ہجری کے درمیان ایسے قوائف پیدا ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے فتح مبین کی ایسی شکلیں بنتی ہیں کہ فتح مکہ سامنے آتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دس سال مدینہ میں گزار چکے اور اپنے اللہ سے ملنے اور اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں اس عالم میں میں کہ بارہ سے تیرہ لاکھ مربع میل تک خلافت کا نظام قائم ہو چکا تھا اور خلافت کی برکات پورے طور پر قائم اور دائم تھی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جو اس خلافت کے نظام کے کل پرزے تھے اس کی مضبوطی اور استحکام کے اجزاء تھے اس کے عناصر تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان آسمان سے کر دیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے پھر قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کائنات کے اندر اگر تم صداقت کی کوئی نشانی دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا هم الصادقون یہ سچے لوگوں کی یہ علامتیں صحابہ کی صورت میں ہمارے سامنے ہیں اور اگر تم رشد و ہدایت پاکیزگی اور حق کا کوئی منار نور دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا هم الراشدون یہ وہ پاکیزہ لوگ ہیں یہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں جو تمہارے سامنے ہیں اور اگر تم کامیابی کا کوئی حقیقی معیار دیکھنا چاہتے ہو تو فرمایا هم المفلحون یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر فلاح یافتہ ہیں اور اور اللہ نے بہتوں کو آخرت کی کامیابی کی خوشخبری بھی دنیا ہی میں دی یہ وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بینہم یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا تصور لیے ہوئے ہیں اور الکفار کی تصویر کشی کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو ایسے آسمانی اصول اور ضوابط پیش کیے کہ جس کے نتیجے میں ہم محسوس کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی حزب اللہ ایک ایسی جماعت پر پرورش پاتی چلی جا رہی ہے ارتقاء اور استحکام کے مراحل طے کرتی جا رہی ہے اس جماعت کے مقابل ارتقاء میں اسلامی ریاست کے اندر کسی حزب مخالف کا کوئی وجود نہیں جہاں ایک اصول مشاورت دیا گیا ہو اس اصول کے تحت باقاعدہ مسلمانوں کی ایک یہ پوری کی پوری ریاست قائم ہوتی دکھائی دیتی ہے اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام پر پوری امت کو قائم کر گئے آپ نے خود یہ فرمایا کہ تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تكون ثم يرفعها الله إذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فيكون ما شاء الله أن يكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت أو كما قال عليه الصلاة والسلام یعنی جب تک اللہ چاہے گا تمہارے اندر نبوت رہے گی پھر جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا پھر خلافت اعلیٰ منہاج النبوا ہوگی جب تک اللہ چاہے گا یہ رہے گی پھر جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا یہ رہے گی پھر جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا پھر ظالم بادشاہت ہوگی جب تک اللہ چاہے گا یہ رہے گی پھر جب اللہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا پھر خلافت اعلیٰ منہاج النبو قائم ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یعنی یہ خلافت کا نظام ایک وقت تک اسی شکل و صورت میں قائم رہے گا پھر فرمایا کہ میرے بعد خلافت کا نظام یہ شکل پیش کرے گا پھر فرمایا کہ میرے بعد خلافت کے اس نظام میں یہ تغیرات پیدا ہوں گے یہ شکلیں پیدا ہوں گی پھر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پھر خلافت اعلیٰ منہاج النبوا کا نظام دوبارہ قائم ہوگا اور دنیا کے اندر اس اسلام اور اس کے نظام یعنی خلافت کے علاوہ کوئی دوسرا تصور باقی نہیں رہے گا خلافت اطاعت الہی پر مشتمل ایک بابرکت سیاسی نظام کا نام ہے حاکمیت اور اقتدار اور شریعت الہی کی بالادستی کا جو تصور اسلام نے پیش کیا وہ اس کے نظام خلافت کے ساتھ وابستہ ہے اور مسلمان حکمرانوں کو یہ بتا دیا گیا کہ اقتدار و اختیارات تمہارے پاس ایک امانت ہے اس کی مسئولیت بھی ہے اور اس کا احتساب بھی اور اس کی باز پرس بھی ہوگی اور پھر ان خلفۂ راشدین نے قرآن مجید کے اندر تمکن فی الارض اور اقتدار کے جو شرائط اور لوازم تھے انہیں اس شکل میں پورا کیا المنکر یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں انہیں اقتدار عطا کریں تو یہ پوری پابندی سے نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں اور اچھے کاموں کا حکم کریں اور برے کاموں سے منع کریں دنیا کے اندر نمازوں کے نظام کے ذریعے مسلمانوں کی معاشرت ان کی سوسائٹی ان کا سماج ترتیب پاتا چلا گیا زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے ان کی معیشت ایک ہموار کیفیت اختیار کرتی چلی گئی دنیا سے لوٹ کھسوٹ کا نظام ختم ہو گیا اور عمرہ اور غربا کے درمیان ایک ایسی صحت مند گردش دولت کو قائم کیا گیا کہ جس کے نتیجے میں محتاجی ختم ہو گئی اور اللہ نے اپنے غنی ہونے کے ذریعے سے انسانیت کو معیشت کا ایک حسن بخش بخش دیا امر بالمعروف اور نہیں ان ملکر کے ذریعے سے معاشرے کے اندر وہ کیفیات پیدا ہوتی چلی گئیں کہ معاشرہ جہنم کی دلدل سے نکل کر جنت نظیر بنتا چلا گیا اور اسی وجہ سے امن کی یہ کیفیت بن گئی اور خوف کو اس طریقے سے ختم کیا گیا کہ بدامنی لوٹ کھسوٹ رہزنی قزاقی ڈاکے اور چوری الغرض بدامنی کی جتنی بھی شکلیں تھیں وہ ساری ایک ایک کر کے ختم ہوتی چلی چلی گئی اور معاشرہ جو دنیا کے اندر رومیوں کے ظلم اور کسرا ایران کے استبدال کے اندر سسک رہا تھا وہ معاشرہ جو مصر چین اور ہندوستان کی گندی بت پرستی اور مختلف قسم کی گھناؤنی اسلام پرستی کے مظاہر کے اندر گرفتار تھا اسے ایک بار پھر اپنے مالک حقیقی کو پہچاننے کا موقع میسر آیا یہ قرآن مجید اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز حکومت اور آپ کے اسلوب خلافت کا اعجاز تھا کہ دنیا نے پہلی دفعہ ایک ایسا معاشرہ دیکھا پہلی دفعہ ایک ایسی ریاست دیکھی پہلی دفعہ ایک ایسی سیاست دیکھی پہلی دفعہ ایک ایسی معیشت دیکھی پہلی دفعہ ایک ایسی معاشرت دیکھی پہلی دفعہ ایک ایسی تہذیب دیکھی پہلی دفعہ ایک ایسا تمدن دیکھا کہ جس کی مثال اس نے اس سے پہلے دنیا کے اندر موجود تھی اور نہ آج تقریباً ساڑھے چودہ سو سال گزرنے کے بعد اس کا نمونہ ہمارے سامنے آ سکا تھا مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک سوا عرب سے زیادہ تعداد میں بسنے والے تمام مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکنوں میں یہ خلافت موجود تھی مسلمان اپنی حیثیت اجتماعی کے اندر جن پریشانیوں میں مبتلا تھا مرتد حکمرانوں ان کی باطل سیاست اور ان کے ظالم اور ناانصاف معاشی نظام نے اور ان کے تاحوتی نظام کفر اور شرک نے سو سال سے زیادہ عرصے سے اس انداز سے اس کو جکڑا ہوا تھا کہ مسلمان پھر اس عرصے میں اس نظام خلافت کی طرف پلٹ نہ پایا الحمد خوشائن بات یہ ہے کہ آج اللہ والوں کی ایک جماعت کی تڑپ اور ان کی قربانیوں کی بدولت مشرق و مغرب میں مسلمانوں کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ ذرا اپنے دل کی آنکھوں سے دنیا کی طرف نظر دوڑائیں عہدے کے سرزمین انبیاء اور سرزمین اسرا بابرکت اور مبارک سرزمین شام و عراق سے خلافت کی کرنیں پھوٹنے لگیں دنیا بھر سے امت کے مخلص نوجوان بوڑھے مرد عورت علماء انجینئرس ڈاکٹرز خلافت کی نرم شع اور مہکتی ہوئی خوشبوؤں کو سمیٹنے کے لیے لپکنے لگے اور اس خلافت پر پروانہ وار اپنی جانیں نثار کر رہے ہیں دنیا کا نقشہ تبدیل ہونے کو ہے کافروں کی کھینچی ہوئی لکیریں مٹ رہی ہیں لسانی علاقائی نسلی اور جماعتی بنیاد پر قائم قومیتوں کے بت پاش پاش ہو رہے ہیں شرک و بدعت کے اڈے مسمار ہو رہے ہیں توحید و سنت کی تعلیم عام ہو رہی ہے کتاب و سنت کی بنیاد پر قائم عدالتوں میں منصفانہ فیصلے مفت اور جلد آنے لگے ہیں اور دنیا کفر و ارتداد پر دہشت و حیبت تاری ہے مسلمانوں دولت الاسلامیہ عراق و شام کے شیر دل اور مخلص مجاہدین نے خلیفۃ المسلمین شیخ ابراہیم بن عواد بن ابراہیم ابو بکر البغدادی الحسینی القریشی الحاشمی حافظ اللہ کی خلافت کا اعلان کر دیا ہے ولی اللہ والمنہ امت سالوں سے جس چیز کی منتظر تھی اس کو چیز مل گئی ہے ہم اس موقع پر عموماً پوری امت مسلمہ کو اور بالخصوص امت مسلمہ ہندیہ کو خلافت کی بیعت کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من مات مات بیات میتتا جاہلیہ جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ اس کی گردن میں بیعت کا قلادہ نہ ہو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی ہم خلافت اسلامی کے قیام کے بعد کسی تنظیمی اور جماعتی بیعت کو جائز نہیں سمجھتے اسی لیے ہم اس موقع پر ہر طرح کی تنظیمی اور دوسری قسم کی عصبیت سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اس سے مکمل برات کا اعلان کرتے ہیں اور دنیا بھر کے مجاہدین کو بھی ہر طرح کی جماعتی تنظیمی گروہی اور حزبی عصبیت کو چھوڑ کر خلافت کے جھنڈے تلے جمع ہونے کی دعوت دیتے ہیں تاکہ سب مل کر کفر و باطل کی کھوپڑی توڑ کر رکھ دیں اللہ کا ارشاد ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ فرقہ نہ بنو دوسری جگہ ارشاد ہے ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور جمے رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے علیکم بالجماع وإياكم والفرقہ جماعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو اور فرقہ پرستی سے پوری طرح الگ رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخمس اللہ امرنی والسمع میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دیتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے جماعت کے ساتھ رہنے کا سمع یعنی احکام امیر سننے کا طاعت یعنی احکام ماننے کا ہجرت کا اور جہاد فی سبیل اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے ایک امیر کے ساتھ ایک خلیفہ کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے اسی کی بات سننے کا حکم دیا ہے اسی کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اور اس بات کی سختی کے ساتھ مذمت کی ہے کہ اس معاملے میں اجتماعیت کو چھوڑ کر حزبیت گروہیت تنظیمیت کو اختیار کیا جائے ان حدیث سے معلوم ہوا کہ جس جماعتی زندگی کا حکم اسلام نے دیا ہے وہ کوئی ڈھیلی ڈھالی جماعتی زندگی نہیں جس کی شیرازہ بندی صرف اخلاقی رشتوں سے ہوتی ہو بلکہ ایسی متحد منظم اور مضبوط جماعتی زندگی ہے جس کو سموتاعت کے آہنی تاروں سے پوری طرح کس دیا ہے پھر یہی نہیں کہ مسلمانوں کی جماعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنے اور جماعتی زندگی بسر کرنے کا ایک لازمی حکم ہے بلکہ ایک ایسا لازمی حکم ہے جس کی خلاف ورزی میں نہ ایمان کی خیر ہے نہ اسلام سے رشتہ برقرار رہ سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو من خرج من الجماعت قید شبر فقد خلع ربقت الاسلام من فقد خلع ربقت الاسلام من عنقه یعنی جو شخص مسلمانوں کی جماعت سے بالش بھر بھی الگ ہو جائے کوئی شک نہیں کہ اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے نکال پھینکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج من الطاع وفارق الجماع فمات میتتا جاہلیہ جو کوئی اطاعت سے کنارہ کشی کرے گا اور جماعت سے الگ ہو جائے گا اور اسی حالت میں مر جائے گا اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی آج پورا کفر مرتدین اور منافقین کے ساتھ مل کر خلافت اسلامیہ کے خلاف جمع ہو چکا ہے اور علماء سو اس پر پیٹرول چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس نظام خلافت کے مقابلے میں وقت کی ساری طاقتیں اور قوتیں مجتمع ہوں گی اور نظام خلافت کے چراغ کو بجھانے کی پوری کوششیں کریں گی فرمایا یریدون نور متم ولو وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا وہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو دنیا کا تمام کفر بلکہ یہود و نصارہ اور ان کی ضروریت جس جس شکل میں موجود ہیں یہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ اللہ کی وہ روشنی جو اس کے نظام یعنی نظام شریعت کی شکل میں انسانی فلاح کے لیے اسے دی گئی ہے اپنے منہ کے پھونکوں سے اسے بجھا دے مولانا ظفر علی خان نے اسی بات کی طرف رہنمائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو یہ مشن اور چارٹر دے دیا اور یہ بتایا وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیں اگرچہ مشرقین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو زمانے کے سارے کفار مشرقین مرتدین اور منافقین خواہ و امریکہ کی شکل میں ہوں یا روس کی شکل میں اسرائیل یا ہندوستان کی شکل میں ہوں یا سعودی عرب سعودی اور دیگر عرب ممالک کے مرتد حکمرانوں کی شکل میں ہوں یا ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے آقا سے زیادہ آقا کے وفادار علماء سو کی شکل میں ہوں یا شرک اور کفر دنیا کی جتنی بھی اشکال اور اسالیب کے اندر موجود ہو اللہ کے نور کا بال بھی بکا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اس نے اپنے پیغمبر عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید جیسی نورانی شریعت کے ساتھ اس طرح سے بھیجا کہ دنیا کے اندر یہ دین باقی ادیان نظاموں اور معاشروں کے اوپر اور باقی دساتیر کے اوپر اس طرح غالب ہو جائے کہ دنیا میں نظام نظام اسلام نظام خلیفت کے خلافت کے علاوہ کوئی اور نظام دکھائی نہ دے یہ اللہ کا وعدہ ہے ومن اصدق من اللہ حدیثہ ومن اصدق من اللہ قیلہ داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول लयबलुगन هذا الامر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ دین وہاں تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن اور رات پہنچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کوئی مٹی کا گھر اور خیمہ نہیں چھوڑے گا مگر اس میں اس دین کو داخل کر کے رہے گا عزت والے کی عزت کرتے ہوئے یا ذلت والے کو ذلیل کرتے ہوئے عزت ایسی کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت بخشے گا اور ذلت ایسی کہ اس کے ذریعے اللہ کفر کو رسوا کرے گا اللہ کے بعد اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا وہ اپنے خواہشات سے کوئی بات نہیں کہتے وہ تو صرف وہی ہوتی ہے جو اتاری جاتی ہے اسی لیے میں پوری امت مسلمہ سے عموماً اور ہمارے امیر اور خلیفہ اور ان کے سپاہیوں سے پورے یقین سے عرض کرتا ہوں آپ اور ہم پامردی کے ساتھ ڈٹے رہیں انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت خلافت ختم نہیں کر سکتی یہ ان کے بجھتے ہوئے چراغ کی آخری لو ہے جو آخری دفعہ زور سے پھڑ پڑا رہی ہے بیزن اللہ ان کا یہ چراغ بہت جلد ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گا آخر میں میں امت مسلمہ اور خلافت اسلامیہ کے متوالے دنیا بھر کے غیور مسلمانوں کو ہمارے محبوب غیور مجاہد قائد فاضل عالم دین خلافت اسلامیہ کے ترجمان شیخ ابو محمد عدنانی حفیظ اللہ کے آخری بیان کا ایک اقتباس سناتا ہوں اے یورپ امریکہ آسٹریلیا اور کینیڈا میں موجود معاہدوں اے مراکش اور الجزائر میں موجود توحید پرستوں اے خراسان قوقاز اور ایران میں بسنے والے توحید کے متوالوں اے روئے زمین پر موجود تمام معاہدوں اے عقیدے کے باہیوں اے الولا اور برا والو اے دولت اسلامیہ کے مددگاروں اے دنیا بھر میں خلیفہ ابراہیم کی بیعت کرنے والوں اے دولت اسلامیہ کے چاہنے والوں اے خلافت کی تائید کرنے والوں اے اپنے آپ کو دولت اسلامیہ کے سپاہیوں اور مددگاروں میں سے سمجھنے والو تمہاری دولہ کو ایک نئے سلیبی حملے کا نشانہ بنایا جا اے معاہدو تم جہاں کہیں بھی ہو تم اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کیا کر رہے ہو تم اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو جب کہ لوگ دو خیموں میں بٹ چکے ہیں اور جنگ دن بدن بھڑکتی جا رہی ہے اے توحید پرست ہم تمہیں دولت اسلامیہ کے دفاع کے لیے ہائی الرٹ کرتے ہیں جس کے خلاف بیسوں ممالک متحد ہو چکے ہیں اور انہوں نے ہر سطح پر دشمنی اور جنگ شروع کر دی ہے بس اے معاہد اٹھ کھڑا ہو جا اور جہاں کہیں بھی ہے وہیں رہ کر دولت کا دفاع کر اٹھ اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کر جن کے گھر ان کی عزتیں اور ان کے اموال کو لوٹ جانے کا خطرہ لاحق ہے وہ اسلامی تاریخ کے فیصلہ کن سخت مارکوں میں سے ایک مارکہ لڑ رہے ہیں اگر اس مارکے میں مسلمان پسپا ہو گئے تو پھر مسلمان ایسی ذلت کا شکار ہوں گے کہ جس کے بعد کوئی ذلت نہ ہوگی لیکن اگر مسلمان کامیاب ہو جاتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ایسا ہی ہوگا تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کو پوری عزت ملے گی اور مسلمان دوبارہ دنیا کے حکمران اور زمین کے بادشاہ بن جائیں گے اے معاہد آگے بڑھ تم جہاں کہیں بھی ہو تم اس میں اپنے حصہ ڈالنے کا موقع ضائع مت کرو تم تواغیت کے سپاہیوں ان کے مددگاروں ان کے اہلکاروں ان کی پولیس ان کے سیکورٹی اہلکاروں ان کی ایجنسیوں کے افراد اور ان کے ایجنٹوں پر ان کے بستر کاٹ ڈالو ان کی زندگی کو تنگ کر ڈالو ان کو اپنے آپ میں ہی مصروف کر ڈالو اگر تم کسی امریکی یا یورپی کافر کو قتل کرنے کی قدرت رکھو بالخصوص پلید متعصب فرانسیسیوں میں سے یا آسٹریلین یا کینیڈین کینیڈین یا ان کے علاوہ دیگر محارب کافروں میں سے جو ان ممالک کی رعایا ہیں جنہوں نے دولہ اسلامیہ کے خلاف اتحاد قائم کیا ہے پھر اللہ پر توکل کر کے اس کو کسی بھی وسیلے اور طریقے سے ہلاک کرو تم اس کی بابت نہ کسی سے مشورہ کرو نہ ہی کسی سے کوئی فتوا لو چاہے وہ کافر شہری ہو یا فوجی کیونکہ دونوں کا حکم ایک ہی ہے وہ دونوں ہی کافر ہیں دونوں ہی جنگجو ہیں اور دونوں کا خون اور مال حلال ہے بس کسی کا خون کپڑوں سے حلال اور حرام نہیں ہوتا نہ شہری لباس کسی کا خون حرام کرتا ہے اور نہ ہی فوجی وردی کسی کا خون حلال کرتی ہے بلکہ کسی کا خون حرام صرف اسلام اور امان کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ کسی کا خون حلال کفر کے ساتھ ہوتا ہے بس جس کو مسلمان کہا جائے تو اس کا خون اور مال محفوظ ہو گیا لیکن جس کو کافر کہا جائے تو اس کا مال مسلمان کے لیے حلال ہے اور اس کا خون ایسا جائز ہے کہ اس پر کوئی قصاص نہیں کیونکہ اس کا خون ایک کتے کا خون ہے جس میں کوئی گناہ نہیں اور نہ اس پر کوئی دیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا سَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمَ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرقوں کو جہاں تم انہیں پاؤ قتل کرو اور انہیں پکڑو اور انہیں گھیرو اور ہر جگہ ان پر گھات لگا کر بیٹھو مزید فرمانے باری تعالیٰ ہے فَإِذَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ پس جب تمہارا سامنا کافروں سے ہو تو ان کی گردنیں اڑاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يجتمع کافر وقاتله في النار ابدا کافر اور اس کو قتل کرنے والا مومن کبھی جہنم میں اکٹھے نہیں ہوں گے آپ نے فرمایا من قتل کافرا فله سلبه جو کسی کافر کو قتل کرے تو اس کا مال اسی کے لیے ہے سو اے موحد اے الولا البرا کے عقیدے کو اختیار کرنے والوں کیا تم امریکی اور فرانسیسی یا ان کے اتحادیوں میں سے کسی ایک کو زمین پر مطمئن چلنے دو گے اس حال میں کہ سلیب کے افواج اپنے تیاروں سے مسلمانوں کے ملکوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور کسی شہری اور عسکری کے درمیان کوئی فرق نہیں کر رہی ہے تین دن قبل مسلم خواتین ان کی بمباری سے شہید ہو گئیں جو ایک بس میں شام سے تین دن قبل عراق جا رہی تھی کیا تم کافر کو اس کے اپنے گھر میں آرام سے سونے دو گے جبکہ سلیبی طیارے مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو ان کے سروں پر منڈاتے ہوئے اپنے شور سے دن رات خوف صدا کر رہے ہیں بس تجھے کیسی زندگی اچھی لگتی ہے تجھے آرام کی نیند کیسے اچھی لگتی ہے کہ جبکہ تم اپنے بھائیوں کی مدد کرو سلیبیوں کے پجاریوں کے دلوں میں رواب ڈالو اور ایک کا جواب دگنے سے دو اے معاہد تو جہاں کہیں بھی ہے اپنی استطاعت کے مطابق اپنی دولہ اور اپنے بھائیوں کی مدد کرو سب سے بہتر کام یہ ہے کہ تم اپنی توانائی کسی امریکی یا فرانسیسی کافر یا ان کے اتحادیوں میں سے کسی کو بھی مارنے پر صرف کرو یا ایوہ الذین آمنوا خذو ثبات او اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے ہتھیار سنبھالو پھر الگ الگ دستوں کی صورت میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو اگر تم بارودی سرنگ بچھانے یا گولی چلانے سے بھی عاجز آ جاؤ تو تم کسی بھی امریکی یا فرانسیسی کافر یا ان کی اتحادیوں میں سے کسی کو بھی تنہائی میں لے جا کر اس کے سر پر پتھر مار دو یا چھری سے اسے ذبح کر دو یا اپنی گاڑی تلے اسے کچل ڈالو یا اسے بلندی سے پھینک دو یا اس کی سانسوں کو بند کر دو یا اس کو زہر دے دو بس تم کبھی عاجز نہیں آنا اور کمزور مت پڑنا سو تمہارا نعرہ یہ ہونا چاہیے میں نہیں بچوں گا اگر سلیب کا پجاری اور تاحود کا مددگار بچ نکلا اگر تم یہ کرنے سے بھی آجیز آ جاؤ تو اس کے گھر یا اس کے کاروبار یا اس کی گاڑی کو جلا ڈالو یا اس کی کھیتی کو آگ لگا دو اگر تم یہ سب کرنے بھی اس سے بھی آجیز آ جاؤ تو تم اس کے منہ پر تھوک دو اگر تمہارا نفس یہ کرنا بھی گوارا نہیں کرے جبکہ تمہارے بھائیوں کو قتل اور تمہاری اور بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کے خون اور مال کو ہر جگہ جائز قرار دے کر لوٹا جا رہا ہے تو اس حالت میں تم اپنے دین پر نظر ثانی کرو بس تم بہت بڑے خطرے میں ہو کیونکہ الولا البرا کے بغیر دین قائم نہیں ہوتا شیخ عدنانی حفیظ اللہ کی بات ختم ہوئی آج ہم اس موقع پر خلیفۃ المسلمین ابراہیم بن اواط القرشی کے ہاتھ پر تنظیم انصار التوحید فی بلاد الہند کی بیعت کا اعلان کرتے ہیں نبايع امير المؤمنين وخليفه المسلمين على السمع والطاعه في المنشط والمكره في العسر واليسر وعلى اثره علينا والا ننازع الامر اهله الا ان نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان الا دولت اسلامیہ کے مجاہدین کی مدد فرما اے اللہ یہ صلیبی دیگر کفار مرتدین اور منافقین کے ساتھ تیرے دین کو مٹانے اور تیرے دین سے چمٹے رہنے والے والوں سے لڑنے آئے ہیں تو ان کے منصوبوں اور سازشوں کو ناکام کر دے اے اللہ ان کے لیے تو کافی ہو جا مجاہدین کی صورت فرما ان کے دشمنوں کو ایسی شکست دے کہ دنیا اس سے عبرت حاصل کرے اے اللہ تو ان کے تیاروں پر آسمان سے عذاب نازل کر بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے ان علماء سو کو دنیا اور آخرت میں ذلیل رسوا کر دے آمین واللہ اللہ غالب على امر ولكن اکثر الناس لا يعلمون آخر میں ہم خلیفۃ المسلمین اور دنیا بھر میں موجود خلافت کے سپاہیوں اور پوری امت مسلمہ کو عید الاضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین